میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں وہ آنکھیں جن پر بزدلی کی چربی آ چکی ہے وہ آنکھیں جن پر مفاد پرستی کی احنت چڑھ چکی ہے وہ آنکھیں جن پر کمزوری کی پٹی باندھ دی گئی ہے ان آنکھوں کو تھوڑا سا کھولیں اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں دائیں بائیں دیکھیں اپنے گھر کو دیکھیں اور اس عذاب کا مشاہدہ کریں جو اللہ کی طرف سے جہاد چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے سروں پہ مسلط ہے ایسا دردناک عذاب جس کا تصور کرنا محال تھا آج ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے ہمارے اوپر ڈال دیا گیا ہے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں رب روٹا ہوا نظر آتا ہے زمین کی طرف دیکھتے ہیں دھرتی ہمیں تنگ نظر آتی ہے پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں رستے ہمیں بند نظر آتے ہیں سمندروں کی طرف دیکھتے ہیں وہ ہمارے خلاف بکھرے ہوئے ہیں ہواؤں کی طرف دیکھتے ہیں وہ ہم سے روٹھی روٹھی چل رہی ہے اپنے اکابر کی ارواہ کی طرف دیکھتے ہیں وہ ہم سے چہرہ پھیر کے بیٹھی ہوئی ہے مدینہ کی فضاؤں کی طرف سے ہمیں محبت کی بجائے شکوا نظر آتا ہے شکایت نظر آتی ہے اس وجہ سے ہم وہ مسلمان نہیں رہے جن مسلمانوں کی موجودگی میں اسلام اونچا ہوتا تھا قرآن اونچا ہوتا تھا مدرسہ اونچا ہوتا تھا مسجد اونچی ہوتی تھی نبی کی سنت اوپر ہوتی تھی رب کا نظام اوپر ہوتا تھا یہ کیسے ممکن ہو مسلمان موجود ہو نیچے ہو جائے اور ملحد اپنا آرڈر لانے کی بات کرے یہ کیسے ممکن ہو مسلمان زندہ ہو اور قرآن مجید کی حاکمیت قائم نہ ہو یہ کیسے ممکن ہو مسلمان موجود ہو اور سود کا معاشی نظام ان پر لادا جا رہا ہو یہ کیسے ممکن ہو کہ مسلمان موجود ہو بابری مسجد دن دہاڑے ہم سے چھین لی جائے یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان موجود ہو مسجد اقسا ہم سے چھین لی جائے مسلمانوں رب وہی ہے جو بدر کے میدان میں تمہاری نصرت کے لیے فرشتے اتار رہا تھا مسلمانوں رب وہی ہے جو اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پہ دشمنوں کو مکڑی کے چالے کی طرح مٹا کے رکھ دیتا ہے رب نہیں بدلا اللہ کی قسم مسلمان بدل